حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال رقبہ کی صورت میں نہ دو کیونکہ وہ واپس نہیں ملیں گے لیکن اگر کسی شخص نے کوئی چیز رقبہ کے طور پر دی تو وہ اسی کی رہے گی جس کو اس نے دی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو انتالیس